زولہ کی کچھ نصیحتیں ہیں نحمد صلی اللہ رسول کریم آواز صاف آ رہی ہے نا آواز صاف آ رہی ہے ماشاء اللہ تو حضرت والا کے ایک صاحب نے جو ہے حضرت والا کے متعلق نے ایک ناز شریف پڑھی تو والا نے اس کا ترجمہ فرمایا تھا حضرت والا کتاب سے پڑھ کے سنا رہا ہوں <clears throat> اختر بسمل کی تم باتیں سنو جی اٹھو گے تم اگر بسمل ہوئے ارشاد فرمایا جی اٹھو گے تم اگر بسمل ہوئے یعنی اگر تم نے تم نے اپنا خون آرزو کر کے دل پر غم اٹھا لیا اور اللہ کو ناراض نہیں کیا تو تم کو ایک عجیب حیات ملے گی کہ سارا عالم اس حیات سے نا آشنا اور بے خبر ہوگا حیات کی دو قسمیں ہیں ایک حیات حیوانی اور حیات ایمانی غور سے سنیے گا آپ لوگوں سے سوال پوچھ سکتا ہوں ایک دم سے دو قسمیں گئی حیات کی حیات حیوانی اور حیات ایمانی حیات حیوانی کو تو حیوانات بھی جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے یعنی کھانا پینا اور صبح لیٹرین میں جمع کرنا لیکن جو لوگ اپنے خون آرزو سے اپنے مالک کو خوش رکھتے ہیں اور نفس دشمن کو ناراض رکھتے ہیں اور کوئی کام بے حیائی اور بے شرمی کا نہیں کرتے اظہار بند مضبوط رکھتے ہیں اب آخر کیا کہیں سمجھانے کے لیے سب کچھ کہنا پڑتا ہے نا گفتنی کو گفتنی کرنا پڑتا ہے ان کی حیات حیوانوں اور جانوروں کی حیات سے ممتاز ہے اور حیات ایمانی سے مشرف ہے لیکن درد دل سے کہتا ہوں میرے پیارے شیخ رہے عارف بلّہ رومی ثانی شیخ الارا ولاجم میرے آنکھوں کی ٹھنڈک میرے مرشد میرے شیخ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامد رکاتم عالیہ فرما رہے لیکن درد دل سے کہتا ہوں کہ وہ ظالم جو دن بھر جانوروں کی طرح کھاتا پیتا ہے اور جانوروں کی طرح اپنی ہر خواہش کو پورا کرتا ہے جہاں چاہتا ہے دیکھتا ہے اپنے نفس دشمن کو خوش کرتا ہے اور اپنے مالک اور خالق کو ناراض کرتا ہے بے حیائی اور بے شرمی کے کام کرتا ہے اور اسے خیال بھی نہیں آتا کہ میرا پیدا کرنے والا مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اس کو کتنا غضبناک کر رہا ہوں تو ایسا شخص اپنی ذات پر ہی انتہائی ظالم نہیں پورے عالم پر ظالم ہے سمجھ رہے ہو ہم لوگ جو گناہ کرتے ہیں تو اپنی ذات پر ظالم نہیں ہو بلکہ پورے عالم پر ظالم ہے ہم لوگ جو شخص اللہ کے غضب اور قہر کے اعمال کرتا ہے وہ صرف اپنی ذات کو نقصان نہیں پہنچاتا وہ روئے زمین پر اگر آگ پھیلا دیتا وہ روئے زمین پر آگ پھیلا دیتا ہے اس کی نحوست اور لانت سارے عالم میں پھیل جاتی ہے مگر افسوس سے لوگ اس کو معمولی بات سمجھتے ہیں اتنے بڑے مالک کو ناراض کرنے کو معمولی سمجھنے والا یہ خود نہایت معمولی اور گھٹیا اور بے قسمت انسان بے قیمت انسان ہے بلکہ رشق احمقاں اور ننگے بھنگیاں ہیں نصیب دشمنا رکھتا ہے نصیب دوستہ اس کو ابھی حاصل نہیں اللہ کے لیے نصیب دشمنا سے تحفظ اختیار کرو یہ دشمن کون ہوتا ہے جو اللہ کو ناراض کر رہا ہے اللہ کا باغی ہے کھلے عام جو نافرمانی کر رہا ہے تو دشمنی بول رہے ہیں نا اللہ اتنے بڑے اللہ سے اتنے بڑے پالنے والے کو ناراض کر رہے ہو تم لوگ تو نافرمانی کرنا نصیب دشمنا ہے اور تقوا سے رہنا گناہ سے بچنا سنت اور شریعت پہ چلنے کا غم اٹھانا یہ نصیب دوستہ ہے یہ اللہ والوں کا حصہ ہے تقوا سے انشاءاللہ اللہ آپ کو ایسی حیات ایمانی عطا ہوگی کہ سارے عالم کے حیوانات سے آپ کی ایک شان امتیازی سے آپ کی ایک شان شان امتیازی سے مشرف اور مشین ہوگی اس لیے کہتا ہوں اے میرے پیارے دوستوں خالص سمیانہ مت رہو کہ ہم تو آپ کی بات کو سنا کرتے ہیں اور سمینا کے بعد آسائنہ مت رہو منافقین والی حرکت مت کرو بلکہ سمینا کے بعد اطانہ کی شرافت اختیار کر لو یعنی عمل کرو اس پر کیوں بے شرمی پر تلے ہوئے ہو حیا اور شرم کا پیالہ کیوں پیتے ہو بتاؤ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سمعانہ و اطانہ کہتے تھے یہ اللہ کے بانصیب بندوں بندوں کا مقام ہے کہ ہم نے جو کچھ آپ سے سنا ہے اے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس پر عمل کریں گے اور منافقین کہتے تھے و ہم سنیں گے مگر نافرمانی کریں گے دوستوں مست اور تم پر تو عمل کرو یعنی جتنا اللہ نے ہمت دی ہے اس کی تو اس طاقت کو استعمال تو کرو تقوا سے رہنے کی کوشش تو کرو گناہوں کو چھوڑنے کی جب تک آپ تارک نہیں ہوں گے گناہ کیسے مترو ہوں گے یعنی جب تک چھوڑو گے نہیں گنا کیسے چھوٹیں گے یہ مطلب ہے اس کا اللہ اکبر جس کا باپ رو رو کے بچے کو سمجھا رہا ہو کہ بیٹا یہ کام مت کرو بری صحبتوں میں مت بیٹھو ہیروئنچیوں میں مت بیٹھو حیا کے خلاف کوئی کام مت کرو باپ اتنا درد دل رکھتا ہے کہ رو بھی رہا ہے تو وہ ظالم بیٹا ہے جو اپنے باپ کی اشباریوں کو اور کو رائے کرتا ہے ایسا ہی وہ مرید بھی ظالم ہے جو اپنے شیخ کے درد دل نہیں کو نہیں سمجھتا کہ میرا شیخ مجھ سے کیا چاہتا ہے اگر شرافت نہیں ہوگی تو شر مثبت آفت ہوگی حالانکہ مرید کا مقام تو یہ ہے کہ جان تم پر نثار کرتا ہوں میں نہیں جانتا وفا کیا ہے لیکن یہاں جان کیا ایک معمولی آرزو ایک خبیز حرکت بھی چھوڑنے کی آج ہمت نہیں ہے یہ وفاداری ہے رہتے ہیں ساتھ ساتھ مگر ساتھ نہیں ہیں اللہ حضرات صاحب کرام رضوان اللہ علیہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم لوگ لمبے لمبے کرتے پہنتے ہو یہاں عرب میں کانٹوں کے درخت بہت ہیں تو کیسے چلو گے کہا ہم دامن کو سمیٹ کر چلیں گے تو یہ دنیا کانٹوں کی جگہ ہے یہاں جو دامن کو نہیں بچائے گا تو اس کو شرم و حیا کا دامن چاک چاک ہو جائے گا اس کا لہٰذا اللہ کے نام پر اب کہتا ہوں یاد رکھو اتقو غضب الحلیم حدیث پاک میں ہے کہ حلیم کے غضب سے بچو جو بہت زیادہ برداشت کرتا ہو جس کے اندر حلم ہو اس کے غصے سے بچو ورنہ جب اس کا غصہ نافذ ہوگا تو پھر اکٹھا ہی پتہ صاف کر دیتا ہے قیامت کے تک صورت بھی نہیں دیکھتا لہذا حلیم شیخ کے غضب سے بچو درد دل سے کہتا ہوں کہ ساری زندگی کو اللہ تعالی پر فدا کرنے کا جاں بازی کا ارادہ کر لو کہ ایک لمحہ ایک پلک جھپکانے بھر کو بھی ہم حرام لذت حاصل نہیں کریں گے روحانیت عطا ہوگی اور روحانیت کے معنی کیا ہیں کہ پورا جسم روح کے تابع ہو روح کا غلبہ ہو جسم اور نفس کے کے گھوڑے کی لگام روح پنجے میں ہو تب سمجھو کہ اب اس کو روحانیت عطا ہو گئی جیسا کہ ابھی میر صاحب نے آپ کو پڑھ کر سنایا اگر گھوڑا بھوکا ہے اور نیچے بیس فٹ کا کھڈا ہے جہاں ہری ہری گھاس ہے اور وہ گھوڑا گھاس کو دیکھ کر للچا رہا ہے اور ارادہ کر رہا ہے کہ کھڈے میں کودنے کا تو سوار کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب یہ ہری ہری گھاس کی لالچ میں خندق میں کودنا چاہتا ہے لیکن سوار جانتا ہے کہ اگر یہ کودا تو نہ یہ نہ گھوڑا رہے گا نہ میں رہوں گا نہ گھوڑے کا سوار رہے گا لہٰذا زور سے اس کی لگام کھینچتا ہے چاہے گھوڑے کا منہ زخمی ہو جائے تو بھی پرواہ نہیں کرتا اسی طرح میرے دوستوں ہر انسان کو اپنے نفس کے گھوڑے کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے کہ اب یہ گناہوں کی ہری ہری گھاس دیکھ کر للچا رہا ہے اب یہ بےغیرتی کا مظاہرہ کرنے والا ہے آنکھ کھولنے والا ہے شلوار کھولنے والا ہے اور جانتا ہے کہ گناہوں کی خندق میں کود کر یہ بھی تباہ ہوگا اور میں بھی تباہ ہوں گا تو اس سے بڑا احمق اور گدھا کون ہوگا کہ گھوڑا بھی ضائع ہو اور سوار بھی ضائع ہو اور پھر بھی نفس کی لگام نہ کھینچے آخر عقل کی بالغ ہونے کی ایک مدت ہوتی ہے ہر کورس کی ایک مدت ہوتی ہے حیا اور شرم کا بھی کورس ہے آخر کب تک بے شرمی رہے گی دوستوں کوئی زمانہ تو آنا چاہیے جس میں انسان کے دل میں تقوا اور حیا پیدا ہو جائے اور حیا کے معنی یہ نہیں کہ گھر سے باہر بغیر شیروانی کے نہ نکلے جب تک سب بٹن نہ لگا لے یہ اہل لکھنؤ کی شرم ہے اللہ والوں کی شرم یہ نہیں ہے اللہ والوں کی شرم یہ ہے کہ ان کا مولا ان کو نافرمانی کی اور بے حیائی کی حالت میں نہ دیکھے ورنہ لباس سے کیا ہوتا ہے مدینہ شریف کے قبرستان میں جنت البقی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالی لنگی باندھے ہوئے زمین پر لیٹے تھے اور قیصر روم کا عیسائی سفیر پوچھنے لگا کہ مسلمانوں کا جو امیر المین اور خلیف خلیفہ ہے وہ کہاں رہتا ہے اس کا محل کدھر ہے مسلمانوں کی قوم نے کہا کہ خلیفہ دوم حضرت امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی محل نہیں مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل ان کی جان پاک ہے جو تعلق کے نور سے روشن ہے اور بہت شاندار ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علی اجمعین نے بتایا وہ جنت البقیع قبرستان میں کہیں گھاس پر لیٹے ہوئے ملیں گے جا کر دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر خالی لنگی پہنے ہوئے سو رہے ہیں وہ سفیر حیبت سے کانپنے لگا اور دل دل میں کہنے لگا میں تو ہمیشہ بادشاہوں کو دیکھتا رہا ہوں میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کی حاضری دی ہے بادشاہوں سے مجھے کبھی ایسا خوف نہ ہوا لیکن اس گدڑی پوش کی حیبت سے تو میرے ہوش اڑے جا رہے ہیں یہ کیسا بادشاہ ہے کہ لنگی باندھے ہوئے ہے سو رہا ہے نہ کوئی سیکورٹی ہے نہ کوئی گارڈ نہ کوئی محافظ دستہ نہ ہتھیار اکیلا لیٹا ہوا ہے لیکن کیا ماجرا ہے کہ میں سات جسموں سے کاپ رہا ہوں میں نے بڑے بڑے مسلح بادشاہوں کو فوج کے ساتھ دیکھا ہے کیونکہ سفیروں کا کام ہی سلاطین عالم سے ملنا ہے لیکن میں وہاں کبھی نہیں دیکھ کاپ رہا مگر عادت کے خلاف یہاں کیوں کاپ رہا ہوں اور ایسا کاپ رہا ہوں کہ اگر مجھے سات جسم اور مل جائیں تو سب کانپنے لگیں گے یہ کیا ماجرا ہے تو مولانا رومی اس کا جواب دیتے ہیں ہے ہے بت بت حق است از خلق نیز نیز مرد صاحب دلق یہ مخلوق کی حیبت نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان پاک میں جو اللہ کا اللہ تعالیٰ کی ذات متجلی ہے نسبت معلّہ کی جو عظیم دولت تھی اس کا اثر چہرے پر آ رہا تھا آ دوستوں کیوں زندگی ضائع کرتے ہو زندگی کو ضائع کرنا نادانوں کا کام ہے لوٹ لو یہ عالم لوٹ کا ہے آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو اللہ تو میرے دوستوں زندگی کو ضائع مت کرو یہ لوٹ لو ہر گناہ کے تقاضے کو پامال کر کے دریائے خون آرزو سے عبور کر کے عظیم الشان مولا کے پاس پہنچو گے جہاں امن ہی امن ہے چین چین ہی ہے زانند زانند ہر ہر کے گزر از دریائے عارفین وقت امن میں ہیں اللہ کے پہچاننے والے ہر وقت امن میں ہیں کیوں اس لیے کہ وہ دریائے خون سے عبور کرتے ہیں اپنے خون آرزو کے دریا کو عبور کر کے وہ اپنے مولا کو پاتے ہیں دوستوں اختر آپ کے سینوں میں مرسڈیز کا انجن ڈالنا چاہتا ہے اللہ <laughs> سنا کمال بھی آپ کے سینوں میں مرسڈیز کا انجن ڈالنا چاہتا ہے اور آپ ہیں کہ اپنی ویگن کی اور سے آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں لندن کے ایک doctor doctor justice Tanzil urRahman کے سینے کا آپریشن کر کے ان کے دل سے خستہ رگ نکال دی ان کی ٹانگ سے ایک مضبوط بڑی شریان نکال کر قلب میں ڈال دی اور بعد میں اس نے کہا میں نے آپ کے فوکس ویگن میں مرسڈیز کا انجن ڈال دیا اب جتنا کام کرتے تھے اس سے ڈیڑھواں کام کریں گے انہوں نے میرے اسی حجرے میں آ کے بتایا واقعی اب میں ڈیڑھوا کام کرتا ہوں تو دنیاوی ڈاکٹر تو آپ کے سینے کو پھاڑ کر آپ کے قلب کی خستہ افسردہ اور مردہ شریان کو تبدیل کر سکتا ہے تو کیا اللہ والوں کا اور اللہ والوں کے غلاموں میں اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت نہیں رکھی کہ وہ آپ کے قلب کی لومڑیت کو ختم کر کے شیرانیت کی رکھ ڈال دیں لیکن آپ گناہ کا ترک کا ارادہ نہیں کرتے ہیں آپ مرید نہیں ہیں مریدوں کی نقل ہیں یعنی نمبر نمبر دو مرید ہیں گناہ چھوڑنے کا ارادہ ہی نہیں ہوتا آپ کا ذرا ارادہ کر کے دیکھیے پھر کیا ہوتا ہے شیخ پینے کا ارادہ تو کریں حوض کوثر سے منگا لی جائے گی اپنے کو مرید کہتے ہو حالانکہ مرید نہیں ہو مرید کے معنی ہے ارادہ کر لے کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرنا ہے بولیے آپ سب لوگ ارادہ کیجئے جتنے لوگ تین چار بار بیٹھے ہوئے بولیے ہم ارادہ کرتے ہیں بولے ہم ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ایک لمحہ بھی ناراض نہیں کریں گے اور ہر لمحہ خوش رکھیں گے اور جیسا ہی گناہ ہو جائے گا ہم فوراً توبہ کر لیں گے انشاءاللہ مگر پوری جان لگا دیں گے کہ ایک گنا بھی نہ کریں آپ تینوں ہیں نا ابھی اور تو کوئی نہیں آیا ماشاء اللہ تو حسینوں کو نہیں دیکھنا حسینوں کو نہیں دیکھنا ہے یہ بھی ارادہ کرو ان سے حرام تعلق نہیں رکھنا ہے ڈش اینٹینا نہیں دیکھنا ہے ٹی وی نہیں دیکھنا ہے وی سی آر نہیں دیکھنا ہے ناجائز اور خلاف شرح مجلس میں اور شادی بیاہ میں شرکت نہیں ہونا چاہیے نہیں کرنا ہے جہاں ریکارڈنگ ہو رہی ہے جہاں مایو مہندی ہو رہی ہے سارا جہاں خلاف ہو پروانا چاہیے پیش نظر تو مرضیے جانا نہ چاہیے اب اس نظر سے جانچ کے تو کریے فیصلہ کیا کیا تو کرنا چاہیے کیا کیا نہ چاہیے یعنی اللہ کو پہ نظر رکھ کے فیصلہ کرو مخلوق کیا چیز ہے کیا بیچتی ہے مخلوق جس سے ڈرتے ہو کوئی بیوی سے ڈرا ہوا ہوا ہے کوئی دفتر والوں سے ڈرا ہوا ہے کوئی خاندان والوں سے ڈرا ہوا ہے کوئی افسر سے ڈرا ہوا ہے کیا یہ زندگی ہے یہ کیا زندگی ہے قابل ننگ ہے قابل شرم ہے ایسی زندگی اس روح میں اللہ تعالیٰ نے زبردست صلاحیت رکھی ہے اتنی طاقت رکھی ہے کہ مولا جلال الدین رومی فرماتے ہیں اولی اللہ کا ایک طبقہ ابتال کا ہے جو اگر چاہیں تو کراچی سے ایک قدم میں ملک کے شام جا سکتے ہیں یہ ابدال لوگ ہوتے ہیں کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور ان کو پتہ بھی دینے کی اجازت بھی نہیں ہوتی ابدال کو اجازت نہیں کہ بتا دے آج ایک قدم میں ملک کے شام گئے تھے ورنہ ان کی ابدالیت چھین لی جائے گی اور دال بنا دیے جائیں گے بجائے گوشت کے تو میں عرض کر رہا تھا اللہ نے روح میں وہ صلاحیت رکھی ہے کہ پر کے مولا رومی فرماتے ہیں یہ سر کوئی قصے کہانی کتاب لکھنے والا نہیں ہے سارے عالم کے اولیاء اللہ جس کی ولایت کو تسلیم کرتے ہیں اس کا کلام ہے مولا رومی فرماتے ہیں کہ اللہ کا یہ جو طبقہ ابدال کہلاتا ہے ان کی روحانیت کے پر ظاہر میں نظر نہیں آتے مثل جبرعی علیہ السلام کے ان کی روح میں پر ہوتے ہیں لیکن ان کو بتانے کی اجازت نہیں ہوتی ایک گاؤں میں ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ میں ابدال ہو گیا ہوں تو حکیم علومت تھانوی رحمۃ اللہ خط لکھا یہاں ہمارے گاؤں میں ایک شخص نے اپنی ابدالیت کا دعویٰ کر دیا ہے تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرمایا جس کو اللہ ابدال بناتا ہے اس کو اجازت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے کو ابدال ظاہر کرے لہٰذا یہ ابدال نہیں ہے ہاں پہلے گوشت تھا ابدال ہو گیا ہے ہے <laughs> یعنی تکبر سے دعویٰ کر کے اپنی بڑائی دکھاتا تھا اور جھوٹ بولتا تھا اور اب دال ہو گیا ہے اللہ بس اللہ تعالی ہم سب کو بہرحال حضرت والا نے فرمایا کہ خیر ابدال تو سب کو نظر نہیں آتے میں کم سے کم جو چیز نظر آتی ہے وہ ان کی اللہ والوں کی استقامت ہے کہ وہ اللہ کے دین پر کس طرح جان دیتے ہیں ان کی روحانیت کی یہی دلیل ہے کہ وہ سلطنت سے نہیں بکتے لہلاؤں سے فروخت نہیں ہوتے سورج اور چاند کی روشنی سے نہیں بکتے وزارت کی کرسیوں سے نہیں بکتے وہ ڈالر ڈالر اور پاؤنڈ سے مروب ہو کر پو پو نہیں کرتے اللہ والے بہت بڑی نعمت ہے دوستوں یہ بات سنانے والا بھی ایک دن تم کو نہیں ملے گا اتنے عظیم مولا کو چھوڑ کر تم کہاں پیشاب پخانے کے مقامات میں عبور کرنے کی کوشش کرتے ہو اپنی زندگی کو مت ضائع کرو گناہ کرنا اپنی زندگی کو ضائع کرنا ہے اور خالق زندگی کو پا لینا اپنی زندگی کو حاصل کر لینا ہے اپنی زندگی سے اپنی زندگی کو حاصل زندگی سے آشنا کرنا ہے جو اللہ کو پا گیا زندگی کا حاصل پا گیا جس دن بندہ نفس و شیطان کی غلامی سے نکل کر سراپا اللہ کا ہو گیا اور اللہ کا ہونا اس کی قسمت میں مقدر ہو گیا اور استقامت کی نعمت سے مشرف ہو گیا تو لاکھ کنات ہٹا کر عورتیں کہیں پیر نو چنگی طرح ویکھن بھی ہو پنجاب میں جاہل عورتیں کہتی ہیں پیر سے کیا پردہ پیر کو ہمیں اچھی طرح دیکھنے دو لیکن اگر اللہ والا عالم ہے تو وہ کہے گا بس میری تقریر بھی ختم ہم جاتے ہیں اگر آپ کو پردہ منظور نہیں ہے تو میری تقریر بھی یہاں نہیں ہو سکتی اللہ کو ناراض کر کے دین پھیلانا ہم پر فرض نہیں ہے ہمیں سرکاری کام سرکار کی مرضی کے مطابق کرنا ہے خلاف اصول مدرسہ چلانا ہم پر فرض نہیں مدرسہ ہو یا تقریر ہو یا جلسہ ہو ہم سرکار کے کام کو سرکار کی مرضی کے مطابق کریں گے یہ تھوڑی ہے کہ عورتیں کہیں کہ ویکھن ویکھن ویو اور ہم کہیں کہ ہاں ہاں دیکھ لو نہ تمہارا ویکھن چلے گا نہ ہمارا ویکھن چلے گا اللہ تعالیٰ کا حکم چلے گا بس وہ آخر ادا الحمد للہ رب العالمین ایک قرآن کی تجویز درست کر لیں ایک مٹھی تینوں طرف سے داڑھی رکھ لیجئے تھوڑی کے نیچے دائیں اور بائیں طرف سے اپنی مٹھی اور حجام کے بچے کی ٹریمر مشین سے باریک کر لیجئے یا پھر قینچی سے اور ٹخنے کھول کے رکھیں جب کھڑے ہو چل رہے ہوں نظر کی حفاظت کرو جان دے دو ایک نظر بھی خراب نہ کرو نامحرم عورتوں اور خوبصورت لڑکوں سے اور چچی ممانی خالہ زاد ماموزاد اور سالی اور بھابھی سے اور انٹرنیٹ بھی دیکھنا تصویریں بھی نہیں دیکھنی ٹی وی بھی نہیں دیکھنا اور اللہ کی تصویریں بھی نہیں دیکھنی اور اسی طرح دل کی اور ایسے لڑکوں سے بھی نظروں کو بچاؤ جن کی طرف دیکھ کے دل میلا ہوتا ہے اور جن کے قدرتی داڑھی نہیں آئی ہے جن کو دیکھ کے دل خراب ہوتا ہے جان کی بازی لگا دو آنکھ اور دل اور جسم سے ایسے عورتوں اور لڑکوں سے دور رہو اور دل کی حفاظت کرو آخر الحمد للہ رب العالمین سب دعا کر لیتے ہیں صلی اللہ اللہ علیہ فرما فرما فرما دے قبول قبول اس مجلس کو لیجیے ہمیں عمل کی توفیق دے اصلی مرید بنا دے جس کی مراد اللہ کی مراد ہوتی ہو اے اللہ ہمیں اصلی مرید بنا دے جس کی مراد اللہ کی ذات ہے اے اللہ اب ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے اس کا استظار نصیب فرما دیجیے تنہائیوں میں گناہ سے بچاؤ اپنے شیخ پر فدا ہونے والا بنا دے شیخ کی محبت درمیان جان میں اتار دے اللہ والوں کی محبت خصوصاً مجھے حضرت والا کی محبت ہمیں اپنے شیخ کی محبت درمیان جہان میں اتار دے جہاں خوشی ختم ہوتی ہے اتنا شیخ کو ہم سے خوش فرما دے ہمیں شیخ کے نقش قدم پہ چلا دے شیخ پہ فدا ہونے والا بنا دے یا اللہ جان اور مال اور ہر طریقے سے شیخ پہ فدا ہونے والا بنا دیجیے اے اللہ جہاں خوشی ختم ہوتی ہے اتنا شیخ کو ہم سے خوش فرما دے شیخ کے یا اللہ شیخ کا درد دل منتقل فرما دے شیخ کا تقوا منتقل فرما دے ہمیں سے ہمارے سینے سے قابل نہیں مگر آپ فضل فرما دیجیے شیخ کا درد دل ہمارے اندر ہی منتقل فرما دیجیے اعمال اخلاق درست فرما دیجیے ظاہر بھی سنوار دیجیے باطن بھی سنوار دیجئے میرے سب دوستوں کے ظاہر بھی سنوار دیجیے باطن بھی سنوار ایسا بنا دے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر ہمیں خوش ہو جائیں ہمیں روحانی بیوٹی پارلر میں یا اللہ ہمیں سجا دیجیے ایسا سجا کے بالوں سے پیروں کے ناخن تک کہ یا اللہ آپ بھی خوش ہو جائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ قیامت کے ہمیں دیکھ کر خوش ہو جائیں خاص فضل فرما دیجیے اپنی رحمت سے قبول فرما دیجئے صلی اللہ علیہ نبی طویل امی اور حضرت والا کے سفر کو آسان فرما عمرے کا جو سفر ہو رہا ہے قبول فرما اور عافیت کے ساتھ پہنچا دیجیے اللہ اگر بہتری ہے آپ کے حق میں بہتر ہے اور ہمیں ہمارا بھی اس میں حصہ ڈال دیجیے ہمیں بھی اس سفر میں ساتھ فرما دیجیے اپنی احمد سے اللہ صلی اللہ علیہ نبی المی ربنا تقبل منا انك انت السميع العلیم اور میرے دل میں آج جتنے دوست آئے جو نہیں آ سکے سب کے دل میں جو جائز حاجتیں پوری فرما دی اور مجھے میرے دوستوں میں کسی کو محروم نہ فرما اپنی ولایت صدیقی دی خط منتہا تک پہنچا دی اپنی حمد صلی اللہ علیہ نبی امی آمین یا رحم و رحمی ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم صلی اللہ علیہ نبی امی آمین یا رحم و رحمی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ